یونس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کے پر پانچ حق ہیں نیز عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی پر پانچ چیزیں واجب ہیں سلام کا جواب دینا چھینک مارنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرنا دعوت قبول کرنا مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا عبد الرزاق نے کہا معمر اس حدیث کی سند میں ارسال کرتے تھے یعنی تابعی اور صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے اور کبھی اسے سعید بن مسیب اور آگے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے متصل مرفوع روایت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچاس